اللہ دینا سلیہ محمد بن دینا سلیہ محمد بن سلیہ اللہ محمد اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامد اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں بھرتا ہوں میں سچے یا رسول اللہ میں سچے یا حبیب اللہ خوب ان کی نعت آنے کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے خانی پانی بھی دیوم سے چھڑا سکتی نہیں موت بھی دیوم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستقات گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں اپنا رب کی سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ میں سب یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم دا ان کی نات ہوں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے گئے لوگ مجھ کو مستا مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کروں گا ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کروں گا ان کی نا پڑھتا ہوں تیرے بخش پاس اپنا کچھ نہیں اس کے سوا تیرے بخش پاس اپنا کچھ نہیں اس کے سوا عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے نات پانی کا میں ایسا گیا نات خانی کا نش نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیگم مستفا کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم گا ان کی ناطیں پڑھتا ہوں دامد اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کوئی گفتگو گو لب پر تیرا نام لا گیا گئے کوئی گفتگو گو لب پر تیرا نام لا گیا گے ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے جس پی کے شیخ شادی بن بل پکارے بل گلاب کمال کمال پر بک مالی رشنا جب جس پی کے شیخ شادی بل بل پکارے جس پی کے شیخ شادی بن پکارے میرے دستے میں مجھ جام آ گیا ہے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رکھی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ بستے یا رسول اللہ بستے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم میں ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں وار تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے وار تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے سر تو ہے یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں ہاں، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اے رضا خود سائے قرآن مجھا ہے حضور اے رضا خود سائے قرآن مجھا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدبت رسول اللہ حقیم مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخش کی سرکار میں کی نات کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ کتنا پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں یا حبیب اللہ مسدتے میں رسول اللہ میں یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم گا ان کی نعتیں پڑھتا ہوں سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے کمائی سب کے یار رسم اللہ میں سب تار ابھی بلہ میں سب کے یار رسم اللہ میں یا حبیب اللہ سدائے اچھا بلائے رہے گی سانو رہے گی جینے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا پہلے سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پہ مولا کا کرم ان کی ناتی پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحم سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے کے رسول اللہ میں صدقے کے حبیب اللہ میں صدقے کے رسول اللہ میں صدقے کے حبیب اللہ اب کے برستی ہوٹوں پہ غم کی سنا رہی اب کے برستی وجد میں گھر کی پزا رہی اب کے برستی مدحا کے کھیلتے رہے بلا اب کے برستی کشتے دلو جان سوا رہی اب کے برستی لگتے ترانا تھا نات کا اب کے برستی لگتے درم نا تھا ناپتا اب کے برس چار سونے کی سوالی اب کے برس چار سونے کی سوالی اب کے برس برستی شہر سکن کی روم اب کے برس کی رقص میں میری سدا رہی اب کے برس بھی شیرو سکن سے تھی دوستی اب کے برس بھی کو حمدو سنا رہی اب کے برس بھی اب کے برس بھی اب کے برس بھی تن کی رائے مستفا رہا اب کے برس بھی تن کی رائے مستفا رہا اب کے برس بھی گفتگو سلے رہی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں آواز بیت تیری بہسانے نات کی آواز بیت تیری بہسان نات کی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ اولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب یا یار رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پہ پڑھتا ہوں میں صدقے